بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المین والسلام صلاح و النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس آڈیو کتاب میں تصوف کی مشہور و معروف تصنیف جو کہ اسلام کی اعلیٰ ترین اور بلند ترین تعلیمات کے بارے میں ہیں جس کتاب کا نام عوارف المعارف ہے جو کہ شیخ و شیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے عوارف المعارف کا اردو ترجمہ شمس بریلوی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور اس کو پروگریسو بکس لاہور پاکستان نے شائع کیا ہے اس ترجمے کے دو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں پہلا ایڈیشن ستمبر انیس سو اٹھانوے میں شائع ہوا اور دوسرا ایڈیشن جنوری دو ہزار دس میں شائع ہوا ہے اس اردو ترجمے کے لیے دوسرا ایڈیشن جو کہ جنوری دو ہزار دس میں شائع ہوا ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کتاب کے آغاز سے پہلے کتاب کے اردو مترجم شمس بریلوی صاحب کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کتاب کے مصنف ہیں ان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے تو اب کتاب عوارف المعارف کے اردو ترجمے کی آڈیو کتاب کو ملاحظہ فرمائیں